موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی اگر تم عقل سے کام لو